حضرت میرا نام محمد اشرف حسرتر مکلی عالی میں جامع مسجد میں ٹاؤن میں اگر سالام سے دن کی عمارت جنہوں کے روز ایک مخصوص تقریب فرمائی یہ تقریب اسی مسجد میں ریکارڈ کی گئی میرے بزرگ اللہ سباد کرتا آجیور سراشن کیا میرا سراش چند اس آدم نے اپنی تم کی تکلیف کے لیے بھیجا اور سورج سے آپ نے سوچا سکتی کہ آپ اللہ سباد فتح نے اس آدم نے ہدایت کے انتہائی سماج کے ساتھ دور کے انتہائی تکلیف کے ساتھ اور اپنی نعمت کو پورا کرنے کے ساتھ نبی فرمایا میرا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدم میں آنا اللہ کی نعمت کا اس دنیا کے لیے تمام انسانوں اور دنیا کے لیے کام کر دینا تھا حضرت محمد پتا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدم میں تشریف لائے اور آج کی تشریف آج کی جو تھی ہدایت کے ہر کمال کا طریقہ بنی اور کو اللہ سب تعالیٰ نے اپنی ہدایات کا ایسا کامل مکمل نمونہ بنا دیا کہ آپ کی زندگی کا ہر چھوٹے وقت اور آپ کے سال سو باقی کا ہر عمل ان تعلیت کے لیے ہدایت ان تعلیت کے لیے خدا پہنچ کر خدا اور سرمت کے دن کیمار کے کھیت کی سرمت علاحیہ کے متوجہ کا پیسہ خریدنا اور فضل حضرت صلی لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین دے کر آئے تو دین اس طور پر پورے عالم کے پورے عالم کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اس طور سے پوری کی پوری خدا بند کے دودھ کی بات سے اس کے ذریعے سے ہدایت سے کاف سکتی ہے تو اس طور پر انسان نبی ساتھ سب والے طریقے آریزہ کو اپنا کر اپنی انفرادی زندگی بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی تمام زندگی بھی بن سکتی ہے دوستوں اس کے لیے ہمیں حضور ہزار انگتہ ہے سنگم میں وہ تمام ہدایات دے دی وہ تمام طریقے بتا دیے ان کو اپنا لینے سے انسان پر کی حقیقت بن جاتا ہے اور ان طریقوں کو اپنا لینے سے انسان پر کی حقیقت سے جہاں بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان اس لگنے کا جس لگنے سما کا فرد ہے اس کا جو بھی بنتا چلا جاتا ہے اب ہم نے اس موقع پر جو بات اب ہے صرف اسی بات آپ کی کتنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا چیز بتائی اس طریقے سے کہ انسان اپنی ذات میں بن جائے اور اس کی ذات سے بننے کا طریقہ جو ہے وہ مشکل کی ہو اور انسان بنتا چلا جائے بناتا چلا جائے خدا ہندو کے دودھ کے تعلق سے حاصل کرتا چلا جائے اس کی کی زندگی بھی سمجھ جائے اور نئے کے ساتھ کی زندگی سمجھ جائے اس کے لیے ہم کے ساتھ کا سن ہے ہمیں کیا طریقہ دیا ایک سے سب سے پہلی ہم اور موسی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ علیہ السلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ سب سے اس لیے سکتے کہ وہ صرف کی دنیا کی زندگی کو بنا دیں اور یہاں کی تعمیرات یہاں کی ترقیات یہاں کی معدیات معدیات کو بن لینا بنا دینا ان کا مقصود ہو وہ دنیا کے کسی درجے میں بھی مقصود کا درجہ نہیں دیتے اسے وہ جسٹ کرا دیتے ہیں اور دنیا کو صرف ذریعہ سبق پر آپ دیکھتے ہیں اس زندگی کا جو موت کے بعد آنے والی ہے یہ دور کہیے کہ وہ زندگی جس ابتدا یا جس کی پیدائش موت سے ہوتی ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے علیہ السلام کی بے شک ہے تو جو طور کے امبیا علیہ السلام کی ہدایات اس دنیا کی زندگی کو بنا دیا کرتی ہیں اور ایسی لوگ دیتی ہے کہ وہ انسان کا رخ آسرت کی طرف دیکھ دیتے ہیں اور جن کا رخ کی طرف گر جاتا ہے اور پھر مضبوط نکاح ہٹا کر خدا کی بات تک جمع لیتے ہیں ان کی کی اب کا تعالیٰ بنا دیا کرتا ہے میرے کہنے کا یہ مقصود نہیں کہ ہمارے دن کی تعلیمات میں دنیا سے متعلق کچھ کہا نہیں گیا بلکہ میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کے نام سے کسی مسلمان کے لیے کسی دنیا کی گنجائش کے لیے مسلمان کی دنیا اہم دین بن جایا سکتی ہے اگر وہ اللہ کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق جتنے میں دنیا کے دین بنانے کے لیے آتا ہے نہ کہ دنیا سے دنیا مقصد کرا دے کے دنیا ہی کے لیے انسان کی صلاحیتوں کو کھپانے کے لیے دن نہیں آیا سکتا کرنا بیال ہم دنیا کی دعوت کیا کرتے ہیں ان کی دنیا کی قدرت اس حیثیت سے کہ جب دنیا کو مخصوص طرح پھینکتا جائے تو دنیا کی حیثیت جب دنیا اللہ کے آکار سے ہٹ جائے اور اللہ کے حکمت کو مدد سے پھیر لیا جائے تو اس دنیا کی قدر ان کی مچھر کے سر کے برابر کی نہیں ہوتی اور بکری کے ساتھ بچے کے برابر کی نہیں ہوتی ان کی نتاحلی جو دنیا کی تمام خزان اور یہ دنیا کی تمام رامحاتی بیٹیاں اور جو تمام اور جو تمام چیزیں اگر یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے تو ان کی کنگانے ان کی پر سے برابر نہیں ہوتی یا لیے آتے ہیں اور موت کے ساتھ زندگی کو بناتے ہیں اور موت کے ساتھ زندگی کے بننے کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی بنی طور پر بن جایا کرتی ہے یا جو پرندے سے پکڑتا ہے اس کا سایہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اسی طور پر کو لیتا ہے دنیا کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے بہرحال مجھے پڑ رہا تھا عالم سلام اس دینے کے لیے آتے ہیں وہ بنانے کے لیے آتے ہیں اور بنانا اندیار عالم سلام کا جو فرق جب شروع ہوتا ہے جب فرق سے بناتے ہیں اور فرق سے بناتے بناتے فرق کے ذریعے سے جماعت بھی بنتی ہے اور جماعت اور فرق کا بننا دونوں کی تعلیم حقیقت نبی پاک خصوص لمبیا حضرت محمد جو تفاق میں کے طریقے آریہ میں فرق بھی بنتا چلا جاتا ہے اور فرق سے بننے کے ساتھ ساتھ جماعت کی جاتی ہے اور سب کو بنانے کا کیا طریقہ ہے سب کس طور پر بنے گا ہر سب کی زندگی کس طور پر پیک آئے گی اور اس بات چہل سمجھ سمجھنی ہوئے اندیا سے مضبوط ان قوم کا اس کو ان ذاتری زبان اور اس کی انونی تباہیتیں اور اس کے ان تباہ کے بننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے ان پانچ خدا کی ذات کو حاصل کر لے جس کے ذریعے سے ان پانچ لوگ کے پاس کی زندگی بن جائے جس کے ذریعے سے ان پانچ خدا کی ربابندی کو حاصل کر لے جس کے ذریعے سے ان پیر کے اندر وہ آسان چنتا ہو جائے وہ خدا پانچ بات تک سکتے ہیں جس دن آسان کی پابندی انسان کا بن جائے وہ آسان انسان کو اس دنیا میں بھی اللہ کی عطایا کا مورت بناتے ہیں اور موت کے ساتھ بھی اللہ کی بات کو بے نہایت دلاتے ہیں انسان کو ہم سلام اس رخ کے ذریعے سے بنانا بنانے کے لیے آتے ہیں گویا ہم دیا کا مقصد انسان کے بننے سے انسان کے خارج چیزوں کا بننا نہیں ہم دیا عالم سلام اسے ترقی نہیں کہیں گے کہ آپ محل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سونے سے سونے کے تختوں پر براجمان ہیں آپ کے سامنے ہر قسم کی بنیادی ایسے اہل کے تمام سکھ رہے ہیں امبو عالم سلام اس کو بننا نہیں چاہتے امبو عالم سلام بننا انسان کا بننا اس کو چاہتے ہیں جیسے انسان کے چیز کے اندر ہے انسان کے سب سے لے کر پاؤں تک اور انسان کے ساحل سے لے کر تعلق تک انسان کا دل اور انسان کا جس انسان کی روح اور انسان کا جس ہم بے عالم کلام اسے انسان قرار دیتے ہیں اور وہ انسان کا بنانا انسان کے خارج کو قرار نہیں دیتے بلکہ انسان کے داخل میں انسان کا بنانا قرار دیتے ہیں میرے اب تک میں سمجھتا آج ہے کہ ہم بے عالم اختلاف انسانوں کو جب بنانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے ایک تقریر ہے اور جس کے پاس دنیا کا کوئی بنوا موجود نہیں جس کے پاس کم کھانسی کو کپڑا نہیں جس کے پاس کھانوں کے لکنا نہیں اور جس کے اوپر سایہ ڈالنے کے لیے چھپر تک موجود نہیں ہوں انڈے عالم سلاد جسے بھی وہ طریقہ بتاؤں گے کہ وہ ہاں کے بغیر اپنی بن جائے اور وہ ان لوگوں سے وہ کہ حکومت تبدیل پر بیٹھ ہیں اور جو کہ اپنے وقت سے دنیا کی مالیات جاتے سنسکس لوگ ہیں انہیں بھی وہ طریقہ بتا جن کے ذریعے سے ان کا سنچار وہ ساری انسان سے محسوس نہیں بتاتے وہ انسان کو جس بات قرار دے دیتے انسان اپنی بات میں انسان کا بنانا قرار دیتے ہیں اور وہ انسان کو کہتے ہیں کہ اگر تو بننا چاہے تو تیرے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں کہ تو تر کے پیچھے لگ جا تو مخلوط کے پیچھے لگ جا اصلاح کے پیچھے کھیتنا اور اصلاح کا حاصل کرنا اسے محسوس نئے مہم بنایا اللہ قبار پتا نے انسان کے بننے کا انسان بنتا ہے اپنے اندر سے اور انسان بنتا ہے اپنے دکھ کے آمان سے اور دل کے جمنے سے یہ انسان کی بناوٹ اندر علیہ السلام کے نزدیک انسان کے دل کا بن جانا انسان کے دکھ کا بن جانا وہ دل جو خدا سے یقین والا ہو وہ دل جو تو خدا کی محبت والا ہو وہ دل یا تو خدا کی خصلت والا ہو وہ دل جو تو اخلاق عالیہ کا حامی ہے وہ دن جو رسائی کے پاس ہے ایسا دن جو پاکیتا ہے دنیا کی ہےتوں سے جو ملک کی چاہتوں سے دنیا کی گندگیوں کے پاس ہے جس کا ہر وقت تعلق خدا کی کے ساتھ ہے وہ دن اگر جن جائے اور انسان کا دل سمجھ جائے میرے آقا کا الانبیاء حضرت محمد نے محنت میں پتا سمجھتا ہے ہمارے پنج میں پاس بنایا تو دیکھو انانتی نتیجہ سے نمبر دیکھو تمہارے دشمن کے اندر ایک ویسٹ کا دوست ہے تم پڑے ہو تھوڑا ہم کر سکوں دیکھو اگر وہ بھوک ہو جائے تو تمام سلک سلک ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام کی پور جائے گا تو پھر آپ سرمایہ امایا اللہ پل دیکھو یہ کیا ہے وہ دیش کا لوگ کا کیا ہے وہ دل ہے دل سے بناؤ کر انسان کا بناؤ اور انسان سے بنا کر پورے عالم کا بناؤ عالم انسان کے لیے پیدا کیا گیا انسان عالم کے لیے نہیں پیدا گیا کیا گیا اگر انسان بنے گا تو عالم بنے گا انسان بنے گا تو عالم بگڑے گا یہ مثال کے طور پر بھی تو جنا چی جی کہ ایک شخص کے پاس بہترین قسم کی کار ہے اور درجے کی جو دنیا کو سب سے اچھی اور عمدہ قسم کی کار ہے اگر وہ کار کا ڈرائیور چلانے والا چلانا نہیں جانتا تو اس کے ہاتھ میں اگر آپ کار کو دے دیں گاڑی کو دے دیں اسے لے کر چل تو وہ گاڑی کا سچیا ماف کر دے گا گاڑی کی سیدھی اس کے کام نہیں آئے گی اس کا اپنا ڈرائیور چلا اور اسے اس کا فن کا جاننا چند ہوگا ورنہ آنا سے آنا گاڑی سے دو منٹ کے اندر ایسے ہاتھ سے سکتا کر دے گا کہ وہ گاڑی بھی کتنا چیز ہوگی اور وہ خود بھی کتنا چیز ہوگا اسی طور سے یہ پورا کا پورا اس انسان سمجھیے گاڑی کی طرح اس کا ڈرائیور انسان ہے یہ اگر بنے گا تو پورا آنند بنے گا اگر یہ بگڑے گا تو پورا آنند بگڑے گا اس کا جن پر پورے آنند کا بناؤ اور اس کے دباس پر پورے آنند کا دباغ جس آ کر یہ دعوت نہیں دیتے کہ اونچے اونچے محلہ بنا لو بڑی بڑی کوٹیاں بنا لو بڑی بڑی ملے قائم کر لو کسی ندی میں آ کر اصل کبھی بھی اس چیز کی دعوت نہیں تھی کبھی تم ان چیزوں کو بنانے والے بنو انہوں نے آپ کو دعوت دی اپنے آپ کو بناؤ اگر تم بن جاؤ گے تو سب کچھ بن جائے گا اور اگر تم گزر جاؤ گے تو تمہارا عالم گزر جائے گا اور تمہارا بننا تمہارے اندر پر محسوس ہے اپنے دل کو بناؤ اور تمہارا دل کیسے بنے گا تمہارا دل کیسے بنے گا دل کا بناؤ یا دل کی تندرستی کا نام یا صحت اور تندرستی کے پیچھے تھوڑتے ہیں صحت کی صحت یا دل کی صحت اس میں وہ دل جیسے گوشت کا لوگ پیش وہ خون پہنچانے والا آنا ہے اس کی تندرستی کے پیچھے تو چھوٹتے ہیں لیکن من درستی کے پیچھے نہیں ہم گیا ان درستی اصلم دینے نہیں آتے جنمن کہہ دیا تو کہہ دیا اصلم کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل درست ہو جائیں اور دلوں کی درستی میں سب سے پہلی چیز کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنے دلوں کے تعلق کو دل والے سے قائم کر لو سب کا جانتے ہو ہر چیز سے جاننے کی کوشش کرتے ہو ہر چیز سے بنانے کی کوشش کرتے ہو سب سے پہلے تمہارا مقصد تمہارا مقصد تمہاری دلکت کا راج جو ہے ہم چیز میں نہیں کہ تم تمسیاں سے پہچاننے والے بن جاؤ چیزوں کے سمیٹنے والے بن جاؤ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل درست ہو جائے اور دل سے درست ہونے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمہارے دل تعلق دل والے سے قائم ہو جائے تمہارا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ کام ہو جائے اگر تمہارے دل کے اندر خدا تمہارے پت ہے خدا کا یقین ہے خدا کا تعلق ہے خدا کی محبت ہے خدا کی صحت ہے خدا کی خدا کی حیثیت ہے تو تمہارا تمہارا دل درست ہوگا اور جو دل جب جم جاتا ہے تو یہی انسان کو بتانے والا ہوتا ہے اس دنیا میں بھی انسان کو بتاتا ہے موت کے ساتھ بھی بتاتا ہے اور جب انسان کا دن بگڑ جاتا ہے جہاں بھی انسان سے کے راستے کھل جاتے ہیں اور موت کے بعد تو خاص لفظ نے قرآن میں کہہ دیا کو منا مال اندرا دوں انتہ کل قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ بچے کام آئیں گے اگر کوئی چیز قیامت کے دن کام آئے گی تو وہ دن ہوگا یہ بے ہوگا دن ہو یہ غیر سے دل ہو جس کے اندر غیر اللہ کی آلائش نہ ہو یہ دوسرے کی چاہتے میں جیتا ہوا نہ ہو جس نے اپنے دل سے غیر کی محبت کے ساتھ چلتے اللہ کی بات میں قابل کر لیا جس نے اپنے دل میں ان تمام زندگیوں کو نکال دیا یہ انسان کے دل کے قابل نہیں دل کو پہ ان کو نہیں یہ پرما جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو مطلب غلط میں انسان اپنی آخر پر دن انسان کو انتہائی اونچے پیمانے ماننے سے پیدا کیا گیا انسان کی تو کل کی پہلے اور ان مولانا نے مقام کو سنایا دل پرایا ہے اس کی جاسک نہیں کرتے انسان کا دل ہے اس کی بلندیوں سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے اگر دل دل ہو جائے یہ نہیں تو ہمارے دلوں کی طرح وہ دل بن جائے وہ دل دل نہیں جس دل میں خدا کا یقین نہیں وہ دل دل نہیں جس میں خدا کی محبت نہیں وہ دل دل نہیں جس میں خدا کی بات نہیں وہ دل نہیں جس وقت کی ستیہ نہیں میں خدا کے ملنے کا خوف نہیں وہ دل دل جانے کا نہیں جو کہ اللہ کی سے اللہ کے آسان کا تابع نہیں بنتا کی کو کے بچے نہیں ڈالتا وہ دل دل لائے جانے کا نہیں ہے ایک پتھر ہے قرآن مسلمان کو دور کرواتا ہے کہ دیکھو بہت سارے پتھر ہوتے ہیں وہ بھی خدا کی سے پھٹ کرتے ہیں بہت گر دل سکتے ہیں بہت سے پانی کا ہو سکتا ہے لیکن انسان انسان کا کیا حال ہے المجانہ دینا اب تک اللہ کیا میں نے ابھی تک میں وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ہو جائیں وزیر ہو جائیں خدا کی طرف اللہ کی جات سے اللہ کے دکھ پہ ان آفان سے جو کہ اللہ نے نافذ کر دیے تو دوست نے یہ کہا تھا کہ دل کا بنانا انسان کا بنانا ہے اور یہ دل کی بناوٹ کیا ہے دل کی خاص کس ہے جس سے کے نزدیک انسان کا دل بنا سکتا ہے جس کو چاہتے ہیں بتوا وہ صرف جس پہ انسان کا دل بنتا ہے جس کو چاہتے ہیں چکوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد پتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پر اشار فرمایا اب تک بہا ہونا اب تک بہا ہونا اب تک بہا ہونا پیسہ اللہ سب علیہ السلام تو کا مقام یہ ہے ستوا کا مقام جو ہے ستوا کا مقام جو ہے اس کو اشارہ کیا اور قرآن نے خود کہا کے لیے ملتی دن جو ہے وہ ستوا کا مقام ہے ستوا ہوتا کیا ہے ستیہ کس طور سے پیدا ہوتا ہے مختصر لڑتے میں اتنا چوک کر کرنا چاہتا ہوں میں نے کیا کہ دل کا بناؤ ستوا کے حقوق کے ساتھ ہے اور ستوا انسان کے اندر آتا ہے کس روپ سے پہلے یہ سمجھیے کہ ستوا پھر کا نام ہے تو جیسے کہ ہم اپنے محاورے میں چاہتے ہیں کو فلاں کا لحاظ ہے فلاں کا تاپ ہے فلاں بزرگ کا تاپ ہے اس لحاظ اور تاپ کی بنا سے جو اپنے بزرگ کے سامنے کوئی اس کے حکم کے خلاف نہیں کیا سکتا اسی طور سے خدا کی دس کا اس اور خدا کی موجودگی کا تہذا دلا سے کسی طور سے آ جائے اور خدا کی اصل جی کے اندر کسی طور سے اتر جائے تو انسان کے حکم کے خلاف کسی حال میں کرنے والا نہ رہے نہ تو نہ تو مجمے میں نہ تنہائی میں نہ کسی حال میں دن کے انترون میں بھی ایسی بات کو پیدا جو خدا کے حکم کے خلاف ہے کو چنتا کر ہر غیر سے نکال کے خدا کے سامنے لا کر ڈال دینا آپ کی بیچ بھی دو بندے جانا بھی دن بچے جگڑے سادن حیران دل کو خدا حوالے کر دینا اور خدا کی طرف دیکھنا ہر حال میں تو میرا ماحول میرا آتا میرا مولا اس وقت مجھ سے کیا نکال کا کرتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی کو کتاب میں جس کا نام ہے تقوا اور تقوا جب انسان کے اندر آتا ہے اس کی نکاح بھی بنتی ہے اس کی زبان بھی بنتی ہے اس کے ہاتھ بھی بنتے ہیں اس کے پاؤں بھی بنتے ہیں آپ کے بننے سے مراد یہ نہیں کہ دوست کا تم اور نیا لوگ تم ہماری سے خانے میں آ جائے گا اور سے دوسرا بن جائے گا اسلام کی نگاہ میں آپ کا بننا یہ ہے کہ جن آسان کے مطابق خدا نے آسان آج کا استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں آج استعمال ہوتی ہے جن نکال نکار کرنا ہے آپ کا استعمال اس مقام پر ہو جہاں خدا کا حکم ہے تو ہاتھ استعمال ہو اور جہاں سے دیکھ کیا وہاں ہاتھ استعمال نہ ہو اسی طور پر سب سے لے کر پورے جسم جیرو اللہ کے آسان کے مطابق خدا بارہ کے ساتھ استعمال کا ہونا جسے ہم ان سکتا کہیں گے کے کی تخت کس انسان میں پیدا ہوتی ہے اسی کے قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ اب کے نام یاد کیا ہے اور ہوتا ہے یا اللہ خلق ہم لا سی بھوت ہن فتن تک اے لوگوں اے لوگوں زندگی اختیار کرو اے لوگوں عبادت اختیار کرو ایک اللہ کی نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو پہلے سے پیدا کیا تاکہ طاقت متقی بن جاؤ گیا دیت کے ذریعے سے تقوا حاصل ہوتا ہے اور یہ اگر کہا جائے کہ تبدیلیت کا حاصل تقوا ہے انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت اور عبادت کا حاصل تقوا اور تقوا کا حاصل خدا کی رباس اور خدا کی کو ان ہے حب مستقیم اللہ تقوا والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے ان اللہ حال تقوا والوں کو اللہ کی جو چیز ہوتی ہے وہ خدا والے ہوتے ہیں خدا کی مستق ان کے ساتھ ہوتی ہے اس تقوا یہ پوری کی پوری زندگی میں کیسے اتر آئے میں نے کیا کہ اب دنیا کی تقوا انسان کے اندر پایا کرتا ہے اور دیت کیا ہے اپنی چاہت کے مطابق اپنی صحت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے ہر حال کو اپنے ہر وقت میں اپنے جملہ جاؤ جواروں کے استعمال کا نام عبادت ہے عبادت صرف مسجد کے اندر نہیں ہوتی عبادت مسجد کے تاریخ میں بھی ہوتی ہے دکان پر بھی ہوتی ہے بازار میں بھی ہوتی ہے عدالت پر بھی ہوتی ہے عدالت بھی ہوتی ہے پس میں بھی ہوتی ہے میدان جہاز عبادت لیکن ہوتی ہے ان کی پوری کسی زندگی عبادت عبادت ہی عبادت ہے اگر وہ دو چیزوں کے ساتھ وہ ہو جائے خاص ہو جائے پہلی چیز یہ کسی عمل کا دائزہ چاہتے میں نقصان نہ رہے بلکہ ہر دائیا عمل انسان کا جو ہے وہ ربانی ہو جائے یعنی ہر عمل کے کرتے ہو خدا کی رضا کے لیے کرو غیر خدا کے لیے نہ کرو سب سے پہلے کا حقیق یعنی خدا کے لیے عمل کرنے کی کوشش اور ہر ایک عمل جو ہو وہ صرف چاہتے رب کے لیے ہو غیر خدا کے لیے کوئی عمل نہ ہو اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ کہ عمل جو ہے عمل وہ طریقے محمد اریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو کوئی عمل اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ طریقے محمد وسلم کے مطابق نہ ہو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں سب بہت اخلاق سے خلاف کام کرتا ہے شریعت کے مطابق ہے سب کیا مطابق نہیں سب کیا مخلوق تو ہے اسلام کے نزدیک اخلاق کا تحقق ہوتا ہی نہیں اخلاق قائم ہوتا ہی نہیں جب تک کے طریقہ ہے محمد یا نہیں ہوتا دن کے اندر کوئی چیز کوئی چیز اخلاق والی نہیں پھیلائی جائے گی جب تک کہ وہ چیز نبی پاک سید لمبیا حضرت محمد کی پتا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو ظاہر سے لے کر باطل تک اور سب سے لے کر پاؤں تک ایک ایک ہر تک ایک ایک فکیل اپنی اپنے والی زندگی دینے کا اور سید لمبیا حضرت محمد پتا صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانے کا نام دین ہے آپ والی زندگی سب سے اپنانے کا نام عبادت ہے آپ سید العابدین ہیں اور آپ کا بڑا سماج یہی ہے کہ آپ نے اپنیت کی ان راہوں کو روشن نتیجہ ہر مقام پر ہر حال میں ہر حالت میں آپ کی ابدیت کا ساتھ آپ کی زندگی کے ہر کارنامے پر اس طور پر لگا ہوا ہے کہ وہ کارنامے جو انتہائی مہیا لطیف ہے جو انتہائی یعنی سب سے عادت کا کہ آپ نے بھی اللہ تبار بتانا نے اگر نبی پاک کو سب کا تبصرہ کیا تو جن مقامات سے مستفا اور مستفا کے نامے سے پکارا جانا چاہیے تھا جہاں بھی آپ کی ابدیت کے کمال کو اٹھار کے لیے اللہ اللہ خبر پتہ نے آپ کو اب تو ہی کہہ کر پکارا یہ تمتی دیکھیے ناراض کا بھاپ کیا ناراض کا بھاپ کیا ہے اور ناراض میں جاتے ہوئے نسبت اب یہ اتنا بھی تھی ناراض اتنی بھی تھی تین ہے تو جب کسی دوسرے کے پر اس رخ پہ نہیں دی گئی جیسے کہ جو لمبیا حرکت نہیں لگی پتا ستم کو ادا کرنائی گئی لیکن اس ناراض کی سبا میں جو نبی پاک سچن کا لقب اللہ نے تو جو آپ کا نام تو جو آپ کی کس اختیار تھی جو یہاں نہیں کہا کہ میں اپنے درگی اپنے چہتے کو نہ پیارے کو لے گیا ہر اس مقام پر بھی فرمایا سبحان اللہ اچھا محمد کے حرام اور جب تم تک پہنچے اور ان انتہا تک پہنچے وہاں بھی چل لفظ کیے گئے وہاں سے نہیں تھا کہ میں نے اپنے خاص الخاص نبی کو جو کہا بے شک آپ خاص الخاص نبی ہے بے شک آپ کو ان کا کوئی نہ ہوا نہ ہوگا بارت کے بعد بزرگ کو ان کے تم کٹے سید لمبیا نبی لمبیا تمام نبیوں کے سردار اس سب کے سردار لیکن ابدیت کے کمال کے اظہار کے لیے وہاں بھی ساتھ فرمایا جاتا ہے اوہا اللہ نے وہی کی کر دی اپنے خاص بندے محمد سے جیسے کہیں تو میں نے کہا تھا کہ اب انسانیت کا کمال ہے جس طرح سیت آئے گی انسان چلتا چلا جائے گا جس طرح اب اندر اٹکتی جائے گی انسان خدا کے رنگ میں ستہا چلا جائے گا دیکھیے ہم چاہتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سرخت اللہ سنت جمن کو اللہ سرخا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سب سے گنج کا کھیل سکتا ہے وہ اللہ کا رنگ طور کو بھولنا جاتا ہے انسان اللہ کے رنگ تو ہاں؟ نیلا رنگ سب رنگ رنگ نہیں وہ اللہ کا حل جو انسان پر رہتا ہے جن کی رانیت انسان پر کھاتی ہے جو بھی راستے آتی ہے قرآن خود چاہتا ہے خود فصل جب ہم اس میں بھی تو ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں یعنی جہاں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ سے رنگ سے اپنے میں لینا چاہتے ہو قرآن ایک دھوت چالیت کو اپنے اندر لینا چاہتے ہو اور اپنے اندر عمار کیوں لینا چاہتے ہو اس کے بعد بننا چاہتے ہو ربانی بننا چاہتے ہو تو قرآن کو قدوس کی اور محل بننا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ دیت سے اختیار کرو میں یہ اچھا کہا تھا بس کم ہے اس اچھا لیے میں سکھا کے بات کا ختم کرنا چاہتا ہوں میں یہ اچھا کہہ رہا تھا کہ اب دیت کے رخ سے انسان اللہ سے بن میں رہا جائے گا اب دیت کے رخ سے سرچنا کے ذریعے سے انسان کا دل بن جائے گا اور جب انسان کا دل بنے گا تو میرے یہاں صحیح بن گیا جیسا کہ ہندوستان کا اسلام کا اس کو جب دل بنتا ہے تو جس بن جایا کرتا ہے اور ٹھیک ایسا دکھ کو بناتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یہ دن کو سپلائی کرنے والا دل انسان کے دکھ کو گرم کو دین کو چاہتا ہے اسی طور پر یہ کا پہلا پیدان تبدیل کا پہلا پیدان انسان کو دل کر دیتا ہے جس طور پر تین والا دن تین بجے کام بھیجتا ہے اس کو چاہتا ہے اسی طور پر ایمان کا نیل تبدیل کا نیل اور جیون کا نیل جو انسان کے کل تک سب سے پہلے بھارت بھیجتا ہے تو وہی پیدان انسان کی رجسان دور سے دنوں سے جاتا ہے جس کا دل بنے گا روپئے مار کے سے بنے گا جس کی نگاہ بھی بن جائے گی جس کا ہاتھ بھی بن جائے گا اور اس کا پیر بھی بن جائے گا وہ دل کے دل خدا سے ہندو دن گئے رس کر آ گئے پر آ گئے ان کی نگاہ پتلا والی ہوگی بدان کی پتلا والی ہوگی اور ان کا پورا کا پورا پتلا کے رنگ رنگین ہو جائے گا ادھر خدا کے آسان سے پابند ہو جائیں گے باقی کلام کے ہوا تو زندگی بنانا چاہتے ہو تو دل کو بناؤ تو دل بنے گا دل بنے گا اور دنگا کو کرتے کرنے سے اب دیت کا پہلا دروازہ جو ہے وہ کیا ہے خدا ان کے دل کا یقین اللہ اپنے اندر خدا اور ان کے تدبیر کے یقین کے سمجھ میں ہے کہ ایک خدا سے سب کچھ ہے خدائی بناتا ہے خدائی دیتا ہے خدائی لیتا ہے زندگی بھی خدا ان کے تدبیر کے ارادے سے بنا سکتی ہے جہاں کی وہ ہے خدا کی بھی بہت خدا کے یقین کے ساتھ صرف وسیع تھا کل ملن گیا حضرت محمد کی سطح کل اللہ علیہ وسلم کے صرف کے اختیار کرنے کا نام آپ ساری زندگی کے اختیار کرنے کا نام یعنی سپنا ہے جب اندر یقین تین نہیں ہے اور جس اندر سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لے کر پاؤں تک کال سکتا ہے کال حال متعاحم بگان پر بھی حضور امت موتوں پہ انسانات آ رہا ہے اور جس کے اندر سے جو آواز وہ جیسے آ رہی ہے یہ آواز پوری اصل میں چار کے طریقہ جا کے مطابق ہے جب دل ہی یقین آئے گا سب آئے گا خدا کی حقت آئے گی خدا کی سکتا آئے گی انسان کا دل بن جائے گا اور انسان کا تعلق خدا کی بات کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور یہ ہو نہیں سکتا ان ہر جو خدا سے پیغام میں رکھتا ہے ان کو خدا کے تعلق سے ہوتا ہے ان کو خدا کی محبت سے دل میں رکھتا ہے ان کو خدا کے آسان پہ خدا زندگی گزارتا ہے قرآن ہے اسی لیے کہا تھا کہ کہا تھا جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو تمہیں محبت اللہ کا دھارا ہے محمد کا سب کا اتنا اختیار کرو جس روپ سے بھی بنے گا اور جس بھی بنے گا جانے یعنی بننے سے مراد کیا بننے سے مراد یہ بات تعلق ہو جائے اگر جو یقین دیکھ اللہ کا تعلق میں کی سے سچا کنیا کے نبی اقاف کے تم کو گئے تو نہیں تھا جس کا ہمارے میں بھی آ جائے اور ہمارے جس میں جو امان زندہ ہو جائیں گے جیسے چند لمبی جب سے ہمارے جب آمان فرق بنے گا تو رات سے جمیت بنا سکتی ہے جب جمیت بہت ہی محنت سے بنا سکتی ہے ہمارے اندر جو زندگی پیدا ہو کوئی چیز کی زندگی کی دعوت سے لے کر نکلیں پوری انسانیت میں کسی کا پیغام کو پہنچاتے چلے جاؤں جیسے کہ ہم اپنے پن میں اپنی پوری کی پوری زندگی میں اپنے ان کی بات کو خود اللہ کی بات سے بنا دی تھی ہم اپنی باتوں کو بناتے ہوئے پورے عالم میں اس چیز کو سمجھانے کی عام کرنے کی کوشش کریں کہ پورا کا پورا عالم نبی آسم سید لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہا اور ہم سب کے دلوں کا تعلق خدا کتاب کے ساتھ ہو جائے اور ہمارے آمان ہم سب کے دن سطح پسند کے طریقے کے مطابق ہو جائے جب ہماری زندگی بنے گی قرآن نمبر صدی دنیا میں بھی اپنے نامات سے ہمیں منا دے گا موت کے ساتھ کی زندگی بھی ہماری سمجھ جائے گی اور اگر آباد تک کی جو مظاہرہ بتایا تھا اللہ تبار کے تعالیٰ ہمیں ہم بنا دے گا بیا ہمارا بننا اللہ تبار کے تعالیٰ نے خارج کے محسوس نہیں رکھا بلکہ ہمارے حق میں اندر محسوس کر دیا کہ ہم اپنی جان کو اپنی محنت کو لگائیں اور اپنے دلوں کو چلائیں اپنے جسموں کو چلائیں اپنا مقصود خدا کی رفا سے رکھیں اور اپنا معمول اور عمل سبھی رحمت کے سنت طریقوں کو بنا لیں اللہ نظر عمل کی تحصیل کتا فرمائے اور سبھی عمل کی تحصیل کتا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کی ربنا إنا مثلك الكدا والبطة والبطة والبطة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے سطح صدر پور کرنا ایک دنوں کے نارا ماض کرنا اگر لاکھ محترم کا پتہ پسند کرنا ادھر ہم لاکھ پر تمام اجتماع نصیب فرما آپ لکڑی نصیب فرما آپ محت پر کام کرنا آپ دور کے لیے مرمتوں کے جذبات ہم ان کا فرما اے اللہ دل کی محنتوں کا دن دان اے اللہ پورے کے پورے عالم میں حقیقت اسلام کے مالک میں سیگ مطالعہ کے مطابق کی رائے کو پورا ستارہ فرما اے اللہ ہم چاہیں جانا چاہیں ہمارے بڑے چاہیں کرنا چاہیں اے اللہ آپ ہمارے کسان کے بارے کو پکڑ پکڑ کے اے اللہ ہم کے گرم کے کام کو لے لے کے نصاب کو ہمارے سے اے اللہ نافذ کروا دے اے اللہ ہمارے گاہ کو بنا دے اپنے ہمارے ساتھی کو بنا دے اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنا دے اے اللہ موت کے بعد سے آنے والے دنیا بنا کے آسان کروا دے اے اللہ ہماری کے ساتھ کروا دے اپنی رضائے بائے تاخیر کرنا اے اللہ دنیا اور آپ بملا دنیا میں سب سے مسلمانوں کا تا فرما جب ذرا تقدم ہوں میں ان کام تک سب مل رہی ہوں تو کچھ الگ میں ان کام تک سب جا رہے ہیں تب تک اللہ کا